اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قامت کے دن تک ان پر اسی کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں بری مار چکے بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب والا ہے اور بے شک وہ بخشنی والا مہربان ہے